بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ۖ قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به ومن يكفر به فاولئك هم الخاسرون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني واني فضلتكم على العالمين اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا هم ينصرون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد للہ وقفا وسلاۃ والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوتی يؤمنون به ومن يكفر به البل هم الخاسرون صدق اللہ العظیم اللہ رب العزت یہود و نصارہ کے ایمان لانے سے غائب درجہ کی نامیدی کی خبر دے رہے ہیں فرمایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی اور عیسائی آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ ان کے دین کو قبول کر لیں لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اصل ہدایت اللہ کی ہدایت ہے اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی حالانکہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے تو پھر آپ کا نہ تو کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا پہلے اہل کتاب کے اعمال بد کا ذکر کیا پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمام برابر نہیں ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کتاب اللہ کی تلاوت ویسے ہی کرتے ہیں جیسے کرنے کا حق ہے اور ایمان بھی لاتے ہیں اور جو بندہ کتاب و سنت کا انکار کرے گا قرآن کو نہیں مانے گا وہ بندہ ناکام ہے خسارے میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اس امت میں سے یعنی اس زمانے کا کوئی ایک یہودی یا عیسائی اگر میرے بارے میں سنے اور اس حالت میں مرے کہ وہ میرے ساتھ ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا ترجمہ سنی آیات کا فرمایا ولن ترغا اور ہرگز نہیں راضی ہو سکتے آپ سے الہود یہودی ولن نصارہ اور نہ عیسائی حتیٰ کہ تتابیہ آپ پیروی کریں ملتا ہم ان کی ملت کی ملت کہتے ہیں دین کو ان کے مذہب کی کل کہہ دیجئے ان نہ ہی بے شک اللہ کی ہدایت ہو الہدا حقیقی ہدایت وہی ہے والا ان اتباطا اور البتہ اگر آپ نے پیروی کی احوا اہم ان کی خواہشات کی بات اس کے کہ اللہ جا اکمن العلم آ چکا آپ کے پاس علم کے پاس علم آ چکا ہے اس کے بعد بھی آپ نے ان کے دین کی پیروی کی ان کی خواہشات کی پیروی کی تو مالا کا نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی بھی اللہ سے من ولین کوئی بھی حمایتی ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا آپ کو اللہ دینہ وہ لوگ آتئینہ ہم الکتابہ جنہیں دی ہم نے کتاب یتلو نہ ہو وہ پڑھتے ہیں اسے حق کا تلاوتی جس طرح کتاب پڑھنے کا حق ہے الائی کا وہی لوگ یومنون ایمان لاتے ہیں بہی اس کے ساتھ وہی لوگ ایسے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں جو قرآن پاک کی یا کتاب اللہ کی ویسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے تو اصل مومن وہی ہے لیکن ومن یکفر جو کوئی کفر کرتا ہے بھی اس کے ساتھ فولا پس وہی لوگ ہیں خاصرون خسارہ پانے والے اب دو آیتیں یہاں آ رہی ہیں اسی طرح کی آیات پیچھے بھی آئی تھیں اس لیے میں ان کی تشریح میں نہیں جاؤں گی صرف خالی ترجمہ کرتی ہوں یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اد کرو تم یاد کرو نعماتیہ میری نعمت اللہ وہ جو انعام تو میں نے انعام کی علیکم تم پر و انی اور یقیناً میں نے فضل فضیلت دی تمہیں العالمین جہاں والوں پر و تکو اور تم ڈرو یومن اس دن سے کہ لا تجزی نہیں کام آئے گا نفسن کوئی بھی نفس ان نفسن کسی نفس کے شعی ان کچھ بھی ولا یقبلو اور نہ قبول کیا جائے گا منہا اس سے عادل کوئی بدلہ ولا فاوہا اور نہ نفع دے گی اسے شفاعت کوئی سفارش ولا ہم اور نہ ہی وہ یونسرون مدد کیے جائیں گے صدق اللہ العظیم